سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس مانوہے میں ہے اور زمے میں سن لو بے شک اللہ کا ودا سچا ہے مگر ان میں اکثر کو خبر نہ ہو